اسماعیل بن ابی خالد اور ابو حسین نے شعبی سے انہوں نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے اور انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ کے قبر پر نماز پڑھنے کے بارے میں شیبانی کی حدیث کے مانند حدیث بیان کی ان کی حدیث میں بھی وکبر اربعن یعنی آپ نے چار تکبیریں کہی کہ الفاظ نہیں ہیں صحیح مسلم حدیث نمبر دو ہزار دو سو تیرہ